ابن مہدی نے کہا ہمیں سلیم نے اسی صنعت کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی اور اسے پورا کیا کے بجائے اسے خوبصورت بنایا کہا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو چونسٹھ